بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الرحيم يا أيها فقلوا مما رزقكم حلالا طيبا واشكروا نعمة إن كنتم إياه یا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت النحل کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے کہ رزق حلال کا انسان اہتمام کرے اور ان چیزوں کے استعمال کرنے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یا نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے نبی علیہ سراف شام کی بے شک کا ایک بہت بڑا مقصد یہ کہ انسان رزق حلال پر اتفاق کرے اور حرام کے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچائے یا ایون کلو کلو فل ارض حلالم طیبا اے ایمان لوگو اللہ نے جو رشت حلال پیدا کیا ہے اسی کو کھاؤ پیو اور حرام کے قریب نہ جاؤ ولا تب تب او کے شیفان ان نہ اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا دشمن ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں ان میں ایک خوبی نبی نے شان کی ہے وہ فل الطیبات وہ علیہم الخبارش ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ فل الحمود ط مناسب لوگوں کے لیے پاکیزہ حلال چیزوں کو مشروع کرا دیں گے انہی چیزوں کا کھانے کے کھانے کا حکم دیں گے وہ ہر ریم ہی اور ہر خبیص چیز کو ہمارے نبی امت پر حرام کرا دیں گے کہا جاتا ہے کہ اب تو یہ بات کیا ہے وہ ساری چیزیں جو انسان کے لیے اللہ نے حلال کرا دیا ہے وہی پاکیدہ ہیں وہی انسان کے ایمان کے لیے وہی دین کے لیے وہی صحت اور تندرستی کے لیے وہی چیزیں انسان کے لیے مفید ہو سکتی ہیں یا جتنی چیزیں انسان کے ایمان انسان کے دین انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے مفید تھی اللہ نے ان تمام چیزوں کو حلال قرار دے دیا وہ ہر والے ہی ملک اور جن چیزوں کا کھانا استعمال کرنا پینا انسان کے دین کے لیے انسان کے ایمان کے لیے اور انسان کے اپنے صحت و تندرستی کے لیے مدر تھی وہ ہر مارے ہی ملخبائش ان تمام حدیث چیزوں کو آخری نبی نے آ کر کے دنیا والوں پر حرام قرار دے دیا ہر انسان کو چاہیے کہ رشت حلال پر اتفاق کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے قرآن پاک نے وعدے کیا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن یا شیطان اول عام سے لے کر کے قیامت تک بھی ہمارا دشمن ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور انسانوں کو ہرا و برباد ہے کرنے یا انسان کو دنیا سے دین سے ہٹانے کی جو ساری کوششیں کرتا ہے ان میں ایک بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان کو ایسی چیزیں کھلائے پلائے انسان کے دلوں میں ایسی چیزوں کے استعمال کرنے کے رغبت پیدا کر دے جس سے انسان کی عقل خراب ہو جائے دماغ خراب ہو جائے انسان کے عقل پر پردہ پڑ جائے انسان کے عقل پر کسی چیز کے کھانے پینے کے بعد اگر پردہ پڑ گیا انسان اپنا ہوش خراب ہوش ختم کر دیا اب یہ شیطان اس سے جو بھی برائی کرانا چاہے برائی کرا سکتا ہے ایک انسان کو اگر شیطان شراب پلا کر کے اس کی عقل کو خراب کر دیں تو ذرا دیکھو آنے کے بعد سب سے پہلے بیوی اور بچوں سے لڑائی کروا دیتا ہے گھر کے اندر آگ لگوایا ساری مشکلات انسان کے اندر شیطان اس وقت پیدا کرتا ہے جب انسان کے عقل کو خراب کر دے اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نہ لڑنا چاہتا ہے نہ جھگڑنا چاہتا ہے لیکن شیطان خوب غصہ دلا کر کے جب اس کے اثر پر پردہ کروا دیتا ہے تو وہ قتل بھی کرتا ہے مریضی بھی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ظلم جاتی بھی کیا پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ ظلم و جاتی کر ڈالتا ہے تو شیطان کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ ایسی چیزوں میں انسان کو مبتلا کریں جس سے انسان اپنی عقل کھو دے اس کے دماغ پر پردہ پڑ جائے اس کا دماغ کام نہ کرے اسی لیے سب سے زیادہ شیتاب انسان کو مشکرات میں مخدرات میں آور چیزوں کے اندر عقل کو خراب کر دینے والی چیزوں کے پیچھے انسان کو ہے شیتا انسان کے پیچھے پڑ کر کے اسے شراب نوشی نشہ آور چیزوں کے استعمال اور مقدرات میں مبتلا کر دیتا ہے کیوں یہ ساری چیزیں اگر انسان کرنے لگا اب اس کے اثر پر پردہ پڑ گیا عقل جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ سمجھداری کے لیے دیا تھا یہ شیطان نے اس کے ذریعے ختم کیا اسی لیے نبی سلام نے دنیا میں آنے کے بعد اب ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا جس سے انسان کے عقل پر پردہ پڑ جائے یا پردہ تو نہ پڑے لیکن انسان کا دماغ برابر کام نہ کرے ان تمام چیزوں کو نبی علیہ اللہ نے حرام کرا دیا ان میں سلم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جس کو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی سورن کے اندر نقل کیا کہ نبی علیہ اسلام نہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکرین و کل مفترین اے دنیا کے لوگوں یاد رکھو نبی علیہ السلام اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کل مشترین ہر نشہ آور چیز ہر وہ چیز جس کو پینے کے بعد استعمال کرنے کے بعد سوکھنے کے بعد شکر نشہ آ جائے ایسی تمام نشہ آور چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا وہ کل مفترین مسترین اور نقل آور چیزوں کے علاوہ ہر مفتر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا مفتر کہتے ہیں انسان کے عقل پر بالکل پردہ تو نہ پڑے لیکن انسان کی عقل کام نہ دے انسان کا سر گھومنے لگے چکر آنے لگے گر جائے اور اپنا صحیح استعمال اپنے دماغ عورت کو صحیح استعمال نہ کر سکے ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیوں آپ کے دنیا میں آنے کا بڑا مقصد یہ تھا وہ رہے متعیب وہ ہر رہے ہی ملک ہر خراب چیز کو پاسیدہ چیز کو حلال کرا دیں گے اور ہر نافاس نجس خدیث بدترین چیز کو ہمارے نبی آ کر کے حرام کرا دیں گے اسی لیے جو انسان نشہ اور چیزوں کے ذریعے یا مقدرات کے ذریعے یا مستراد کے ذریعے اپنی عقل کو خراب کر ڈالتا ہے اپنی عقل کھو ڈالتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اگر اس نے ختم کر دیا اور عقل اس نے ایسے ہی اور کی نبی علیہ و نو سراعت راتے ہیں جس نے کوئی چیز ایسی استعمال کیا جس سے اپنی عقل خراب کیا یا اپنی جان دے دی یا اس کی موت واقع ہو گئی آپ نے ساتھ رمایا سن لو صحیح مسلم کے روایت آپ نے ساتھ رمایا من تحسا سمن آپ راستہ جس انسان نے کوئی ایسی زہریلی چیز یا ایسی نشے آور چیز استعمال کیا جس سے اس کی عقل خراب ہو گئی یا اس نے اپنے نشے میں آ کر کے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لیا اپنے آپ کو قتل کر ڈالا تو جس چیز کے استعمال سے عقل کو خراب کیا اور جس کے ذریعے سوتا تارا نقشہ اپنے آپ کو اس نے قتل کر ڈالا ہے اے وہ سمبھی ادہی سینار جہنما یا تحس آپ نے ساتھ نمایا وہی نشے آور کی وہی زہریلی تھی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پکڑائے گا اور جہنم میں داخل کرے گا اور ہمیشہ اسی اسی چیز کو پی کر کے بار بار اپنے آپ کو خطرہ کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو ہرا کرتا رہے گا آپ نے آگے رساس نمایا یہ اس کو ایک دو دن کے لیے ایک دو دن کے لیے نہیں ہے سال دو سال کے لیے نہیں ہالدن مغلدن سیاہ حالدن مغلدن وہ انسان ہمیشہ دائمی طور پر جہنم کے اندر یہی سدا پاتا رہے گا اور یہی اس کو آزاد ملتا رہے گا نبی علیہ اس طرح کو بڑی شدید وعید سنا دیا اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ایسی چیز کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کے جان کے لیے جو اس کے ایمان کے لیے جو اس کی صحت اور تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے ایسی چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائے اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوا کرتے ہیں اور یاد رکھیے یہ انسان کو جو اللہ نے جان دیا ہے انسان کو جو اللہ نے نش دیا ہے یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ اللہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے اس میں اپنے آپ کو آپ کو اپنی مرضی سے تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے یہ آپ کی جان یہ ہمارا نفس یہ ہماری روح ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے انہیں ویسے ہی استعمال کرنا ہے جس طرح سے استعمال کرنے کا حکم خالق نے دیا ہے کل ان و شرا کی ویلا رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمين رب العالمین نے اعلان کیا اے نبی دنیا کے لوگوں کو کہہ دیں ان صلاتی میری نماز میری دعا و نسخی میری عبادت میری قربانیاں و محیا و مما مماتی اور ہمارا مرنا ہمارا جینا یہ سب اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق ہے لا شریف اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ میگاجی کا مرتبہ اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے وہ آنا اول مسلم اور میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوں تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جان اپنی روح اور اپنے اس جسم کی قدر کرے اس کو ہر نقصان دہ چیز سے بچائے اسی لیے ایک انسان اگر ایک انسان اگر ایک انسان اگر شراب پی کر کے مخدرات استعمال کر کے مفترات استعمال کر کے اپنی جان دیتا ہے اپنے آپ کو ہرا کو برباد کر دیتا ہے نبی علیہ کو اسلام نے بڑی شدید وعید سنائی ہے آپ نے ساتھ سمایا اے لوگوں سن لو یا مشکرا مشکرا اے لوگوں اس انسان سے اللہ تعالیٰ کر رکھا ہے جو نشے آور چیز استعمال کرتا ہے جو شراب پیتا ہے کسی بھی نشے آور چیز کو استعمال کیا المسکرات جو مشکل جو نشے آور چیز کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہے اللہ پلائی تھی اس نے یہاں شراب پیا اس نے یہاں دھواں پیا وہاں یہاں اس نے ایسی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کیا جو اللہ اس کے رسول نے اس پر حرام کرا دیا تھا کہ آمد کے دن اس کے بدلے ایس کیا ہوں میرے تین من تین الخبار کہ آمد کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تین الخبار پلائیں گے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تین الخبار وہ تین الخبار ساتھ نمایا جہنمی جب جہان میں جلیں گے ان کا خون اور پیس بڑے جب بہ کر کے ایک ہوٹ میں اچھا ہوتی رہے گی تو شراب پینے والی نشا کرنے والے لوگ ہیں وہی جہنمیوں کے آدمی جلنے کی بنا ہے جو ان کا خون ان کا پیس ان کے جسم کی گندگی ان کے جسم کی غلاغت جو گرم اکھولتا ہوا ہے اور بہ کر کے جہنم کے آگ کے حوض میں جمع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہی ان کو پیالے میں بھر بھر کر کے پلاتا ہے یہ ان کی سزا ہے اپنے آپ کو بچاؤ ہر مقدرات اور مسکرات اور مسکرات سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ نے اتنی حلال چیزیں آپ کے لیے الحمد للہ اس زمانے میں ایک زمانہ تو وہ تھا کہ انسان پانی پیے یا شکر اور گڑ کا شربت بنا کر کے پیے لیکن آج اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر ایک سپر مارکیٹ میں آپ چلے جائیں ہزاروں ہزار چیزیں اللہ نے مہیا کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہی کوئی حرام چیزیں کے پیچھے انسان دورہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے آواز کے توفی نصیب فرمائے اور مسکرا من کرا اور اس سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو بچائے اکول کو لہٰذا اللہ من کل بندی ہوئی الحمد للہ وقفا وسلام صفا اما بھار جس طرح سے ان حرام کھانے پینے والی چیزوں میں انسان مبتلا ہو کر کے اپنا اپنی جان اپنی صحت خراب کرتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے ساتھ ہمارا یہ اپنا مہان بھی برباد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا مال یہ نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا و کرم ہے ان لوگوں سے پوچھو جن کو جن کو پیسے کی کمی ہے جن کے پاس کھانے پینے کی تنگی ہے بیٹی کی شادی بھی کرنی ہو تو بیچارہ مسجد میں آ کر کے آیا شروع سب ختم کر کے یہاں اعلان کرتا ہے لوگوں میری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں ذرا چندہ کرو تاکہ میں اس کی شادی کر دوں ذرا سوچو ایک انسان پچیس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اور اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اور علاج کرنا چاہتا ہے بیچارے کو اللہ نے پیسے سے محروم کیا ہے اور مسجدوں میں اعلان کر کے روڈوں اور چندہ میں تارا اکٹھا کرتا ہے آپ کو اللہ نے خوشحال بنایا مال و دولت دیا تو آپ اس کو ناجائز جگہوں میں استعمال کریں میں سن صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ فراز صاحب نے ساتھ نمایا اے لوگوں ان اللہ کا رہا رکھوں کی روکات ویسا مار ہے لوگ وہ کثرت سوال اللہ نے تین چیزیں بڑی ناپسند کی ہیں اور تینوں چیزوں کو تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے نمبر ایک تیل اخان بنا وجہ حجت بازی کرنا نمبر دو وہ ایسا اصلمان ناجائب جگہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا نمبر تین وقت کثرت سوال بے کا بہت ہی زیادہ سوال کرنا کیلا خان وہ ادا اصلم مار کو ضائع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مار کو ضائع کرنے والے کو اللہ رب نے کی سنائی ہے اور اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے اسی طرح سے ایک انسان ان نشے آور چیزوں میں ان حرام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا نہیں کرتا بچے احتیاط تربیت ہوتے ہیں وہ نشے میں آ کر کے حرام چیزوں میں مبتلا ہو کر کے کبھی ملک چھوڑ کر کے باہر ہے کبھی گھر چھوڑ کر کہیں پاس تو کلو میں پڑا ہوا ہے ساری آوارے بھی گھر میں پیدا ہو رہی کیوں گھر کا مالک خود آوارا نکلا ہوا ہے اسی لیے نبی رہے اللہ نے سننے ساتھ ہمارا کہا دل کبھی اس من ایک آدمی کے گنہ گنہدان اور جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ایسے اخراجات گھر کی ذمہ داری کو نہ اٹھائے لوگ یہ سراب کام ساتھ براتے ہیں اے لوگوں سن لو ان پوچھنا شروع کیا تھا ہم نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہم نے یہ ذمہ داری دی تھی ہم نے تم کو اس چیز کا ذمہ دار بنایا تھا ذمہ داری تم نے کتنا ادا کیا یا تم نے ذمہ داری ادا نہیں کیا نبی میرے فرماتے ہیں اس قدر آدمی کو آدمی سے اس اس کے کے کے بیوی بچے گھر والوں مطابق پوچھے گا ہم نے تجھے بیوی کا ذمہ دار بنایا ہم نے تجھے اولاد کا ذمہ دار بنایا ہم نے تجھے اولاد بیٹے بیٹیا دی ہم نے ان کی تعلیم کا ان کی تربیت کا ان کے دیکھ بھال کا ان کی نگرانی کا ہم نے تمہیں ذمہ کیوں ضائع کر دیا تیری اولاد کیوں بگڑ گئی کیوں نہ بارش ہوئی کیوں وہاں نکل گئی اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے پوچھے گا اور یہ ساری چیزیں یہ ساری برائیاں اور ساری کوتاہیاں اس وقت ہوتی ہیں دوستو جب انسان اپنی عقل کو خراب کر دے اپنی عقل کا استعمال نہ کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے موہد بنائے متبع سنت بنائے ہر ایسی چیز جو آبادگی میں لے جانے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں خراب کھانے پینے کی تو چیز دے ہر ارم حرام چیز چاہے سود ہو ریوا ہو مسکراہٹ ہو مخدرات ہوں مفترات ہوں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے پورے معاشرے کو بچا دے ادھر آدمی ہم نے جو بیمار ہیں ان کو شفا کنیہ کا فرما جو مقروض ان کے کو ادا کرا دے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے ادار دنیا کے سارے اسلامی ملکوں کو امن و امان کا بہوارا بنا دے جہاں ہم رہتے ہیں اس ملک کے رئیس الدولہ اور ان کے کو و امان اور صحت اور آپ کے تشریف فرما اللہ ان سے ایسے کام لے جس میں آپ جس ہوں امت اور ملت کی صلاح ہو اور جس پر ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت کے لیے نقصان دہ ہو ملک اور قوم کے لیے خطارے کا باعث بنے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ حقاطی حضرت اللہ کو اللہ تعالیٰ امن امان صحت و رافیت سے نمازیں ہاتھ بناؤ اور

الله م